ابو محمد حزلی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جو مدینے جائے اور وہاں جا کر ہر بت کو توڑ دے ہر قبر کو برابر کر دے اور ہر تصویر کو مسخ کر دے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا پھر وہ چلا تو گیا لیکن مدینے والوں سے ڈر کر واپس آ گیا سید علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کام کے لیے جاتا ہوں پھر وہ چلے گئے اور واپس آ کر کہا اے اللہ کے رسول میں نے ہر بت کو توڑ ڈالا ہر قبر کو برابر کر دیا اور ہر تصویر کو مسخ کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوبارہ اس قسم کا کوئی کام کیا تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پھر آپ نے فرمایا تم فتنہ باز اور متکبر نہ بننا اور تاجر بھی نہ بننا اللہ یہ کہ خیر کا تاجر ہو کیونکہ یہ لوگ اچھے عمل میں پیچھے رہ جائیں گے حدیث نمبر بتیس سو چھیاسٹھ مسنت احمد